سرکار کے لیل و نہار اور شب و روز کو بہت قریب سے اور بہت اچھی طرح سے اور بہت غائرانہ طور پر دیکھا ہے اس بنا پر سرکار کی سیرت کو جتنا ان حضرات نے سمجھا بغیر ان حضرات کے سمجھے ہوئے ہم جیسوں کا سیرت پاک کو سمجھنا مشکل ہے ہم تو سیرت کے نام پر صرف اتنا سمجھے ہیں کہ روشنیاں جلائی جائیں ڈنڈے لگائے جائیں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سیرت اسی کا نام ہے ایک ساتھ کہہ رہے تھے کہ خوب روشنیاں کرو تو قبر میں روشنی ہوگی قبر میں روشنی عمل سے ہوگی سنتوں کے نور سے ہوگی قرآن کی تلاوت سے ہوگی نمازوں کے ذریعے سے ہوگی صرف کمپنے جلانے سے قبر میں روشنی کا ہونا کبھی سو میں نہیں میں نے پوچھا تھا کہ روشنی جلاتے کیوں ہیں بتایا کہ سرکار کو یاد کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں میں نے کہا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیروں کی خوشی میں اور مسلمان کی خوشی میں فرق کیا ہوتا ہے ہم کو جب خوشی دی گئی ہے تو عمل دیے گئے ہیں عید کے موقع پر خوشی دی تو ایک نماز پڑھائی روزانہ ایک تقدیر سے شروع کرتے تھے تو چھ زائد تقدیریں دی ہیں جیسے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پیارے نبی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے میں یہ چراغوں کے ذریعے سے بتانے سے بہتر ہے عمل سے بتائیں اپنے اخلاق سے بتائیں آج دنیا کو اپنے اخلاق پیش کرنے کا وقت ہے سرکار کے اخلاق کی تعلیمات کی روشنی کو عام کیا جائے سرکار کی زندگی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے ایسے نبی کی سیرت جس کے گھر میں زندگی پر چراغ نہیں جلا چراغ جلا کر نہیں سمجھا سکتے میرے آقا کے گھر میں تو پوری زندگی چراغ جلا نہیں اور ان کے مت والے جو ہیں بارہ دن تک چراغ جلا کر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا چاہتے ہیں قرآن کریم نے اعلان ہے کہ تمہاری لیے نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی تمہاری ذاتوں سے اور تمہاری باتوں سے نبی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے آقا کو دکھ نہیں ہونا چاہیے صبح سے لے کر رات تک جائزہ لیجیے کتنے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے آقا کو دکھی کرنے والے ہم سے صادر ہوتے ہیں مثال کے طور پر نماز میں کوتاہیاں نمبر دو نماز کی سنتوں میں کوتاہیاں نماز کے بعد سنتوں کے اندر فرض کی کوتا کیا اور خود چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جو سنتیں ہمیں زندگیوں میں اپنانے کا آقا کی طرف سے حکم ہے اس میں کیا یہ کمزوریاں جب تک ہمارے اندر سے دور نہیں ہو جاتی ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھتے ہیں اپنے لوگ دیکھتے ہیں غیروں کو تو معلوم نہیں ہوتا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو آتنکوادی دہشت گرد بد اخلاق جا رہا ہے ہم کو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ ایک نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور امن پسند نبی کے امن پسند پیروکار ہیں سلامتی اور امن کی ہماری تعلیم ہے اور نورانی پیغامات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ ہمارے اخلاقی برتاؤ کے ذریعے سے سامنے آ سکتا ہے ہماری نماز سے سامنے نہیں آئے گا حالانکہ عبادت تو ضروری ہے جو اپنے درجے میں ہم کریں گے لیکن غیروں کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہمارے اخلاق ہے اور اس کے علاوہ کوئی دعوت کا اور راستہ نہیں ہے کہ غیروں کے سامنے پیش کی جائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسا علیہ السلام وسلام کو ان کی زندگی میں باوجود اس کے کہ وہ نبی کا دم بھرتے تھے اور کے مت والے تھے پھر بھی پریشان کیا ایزا پہنچائی بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے ہیں ان پر بھی کتاب اتری ان کے نبی پر بھی کتاب اتری ہمارے نبی پر بھی کتاب اتری ان کے یہاں دو ہزار انبیاء کرام آئے بنی اسرائیل میں بعد کی گئے اور بنو اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء اور سردار انبیاء بن کر آئے ہیں احکام ان کے یہاں بھی ہیں احکام ہمارے یہاں بھی ہیں مسائل ان کے یہاں بھی تھے مسائل ہمارے یہاں بھی ہیں اور حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان قدم بقدم چلیں گے بنی اسرائیل اور یہود کے اس لیے مثال دی تو یہ دی کہ تم جیسے موسا علیہ السلام کی قوم نے موسا کو پریشان کیا اب یہ پریشان کرنا جسمانی ایزا نہیں جسمانی ایزا سے زیادہ روحانی ایزا پہنچانا باتیں ایسی کرنا جس سے نبی کے مشن پر اثر پڑتا ہو اور نبی کے طریقوں کی خلاف ورزیاں سامنے آتی ہوں ظاہری بات ہے کہ ایک بیٹا اگر باپ کی کہی ہوئی باتوں کے خلاف عمل کرے گا تو وہ باپ کو مار تو نہیں رہا ہے لیکن دکھ جو پہنچا رہا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کے منشے کے خلاف کر رہا ہے سرکار جو شریعت مقدسہ لے کر آئے آپ کے منشے کے خلاف جو بھی زندگی گزاری جاتی ہے وہ سرکار کو دکھی کرنے والی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امت کے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہوں گے تو کتنا سرکار کو دکھ ہوتا ہوگا کہ جس امت کو پانچ نمازیں دے کے آئے تھے انہوں نے نماز کا کیا حال کیا ہے جن کو قرآن کریم دے کر آئے تھے انہوں نے قرآن کریم کا کیا حل کیا ہے جن کو میں سنتیں دے کر آیا تھا انہوں نے سنتوں کے ساتھ کیسا کھلوڑ کر رکھا ہے جو طریقے میں دے کے آیا تھا اس سے کتنی دور زندگی گزار رہے ہیں یہ امتی اپنے آپ کو سرکار کا متوالا کہنے کے باوجود ان کی خلاف ورزی پر لگے ہوئے ہیں تو اس سے آقا کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا دکھ ہو جائے آپ کے سرور میں اور آپ کی خوشی میں اور آپ کی فرحت میں اور آپ کے نکھارے چہرے میں فرق آئے ایسے ہر کام سے اپنے آپ کو بچا دیتے ایک واقعہ چھوٹا سا اس کے سلسلے کا ذکر کیا جائے واقعات تو بہت ہیں پوری زندگی صحابہ کرام کی اسی سے بھری ہوئی ہے صحابہ کرام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے اشغال تھے اور جتنے اعمال تھے ان تمام کو سمیٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دائر کر دیا تھا ایسا دائر کر دیا تھا کہ جتنا سرکار کہیں وہ کیا جائے جتنے سے روک دیں ان سے روک جائیں اور جتنا اشارہ ملے اتنا کریں سرکار کے منشے کے خلاف نہ کریں کوئی کام آقا کی ناراضگی کا نہ کریں اور جہاں ناراض ہوتے ہیں سرکار وہاں صاحب کرام جو ہیں بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں حدیث میں ایک واقعہ ہے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے ممبر پہلے تھا نہیں بعد میں بنائے ممبر پر آپ نے فرمایا سلونی اما شی تم جو چاہو پوچھو آج صاحب کرام یہ سمجھے کہ آج سردار بہت خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے سوالات کریں پہلے پہلے سرکار کا منشا سمجھے نہیں نبی سے کون سی باتیں پوچھی جائیں گی جس کا تعلق روحانیت سے ہے جس کا تعلق تیر سے ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے جس کا تعلق دین سے ہے وہ باتیں اصل میں پوچھی جائیں اور سرکار اسی کے نبی بن کر آئے ہیں کہ یہ باتیں بتائیں یہ بات الگ ہے کہ سرکار دنیا کے مشورے بھی دیتے ہیں دنیا کی بات بھی بتاتے ہیں اور ہمدردی کا انتہائی معاملہ کہ ہمدردانہ مشورے بھی آپ عنایت فرماتے ہیں باقی اصل مشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سمجھایا جائے اور ان کو روح کے اعتبار سے دین پر ڈالا جائے اور سراط مستقیم پر ان کو چھوڑا جائے رات کی جتنی رکاوٹیں ہیں ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنا یہ اصل مقصود ہے قرآن کریم نے اعلان فرمایا انہذا صراطی مستقیما پکو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن وسا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سرکار نے ایک لکیر بنائی سیدھی لکیر فرمایا یہ سیدھی لکیر میرا دین ہے اس دین پر آپ نے چلے جاؤ اور الگ الگ رائٹ اور لیفٹ کے اندر لائنیں بنائی حضور نے فرمایا یہ متفرد راستے ہیں جو تمہیں منزل تک نہیں لے جاتے ان راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھو ان سے ہٹ کر صرف جو سیدھی لکیر ہے اس پر چلے آؤ یہ ہے دین براہ اور یہ ہے سیرت مستقیم چلنا ہے تو اس پر چلنا ہے آنا ہے تو اس پر آنا ہے اب ایک دو سوال کے جواب دیے اور پھر صاحب کرام کو احساس ہوا کہ سلونی اما کی تم جو چاہو پوچھو یہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا اس میں غصہ جھلک رہا ہے انداز گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار غصے میں یہ بات کہہ رہے ہیں گویا پسند نہیں فرما رہے ہیں کہ دنیا کی چیزیں پوچھی جائے اور فضولیات کو کہا جائے اور دنیا کی باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے یہ گویا سرکار نہیں چاہتے ہیں اس بنا پر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور کیا پوچھنا ہے کچھ اور کیا پوچھنا ہے کیونکہ پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھا کہ من ابھی یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں تو سرکار نے وہ بھی بیان کر دیا کہ تیرا باپ غلام ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے احساس ہوا سرکار ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں ایسے فضول سوالات نبی سے نہیں کیے جائیں گے تو فوری طور پر دونوں گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو اور بہت زیادہ معافی مانگی اور یوں فرمایا ہم آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ آپ کی ناراضگی جہنم کو دعوت دینا ہے اور آپ کی رضامندی در حقیقت جنت کا سورنا ہے اس بنا پر ہم بہت زیادہ معافی مانگتے ہیں دیکھیے ذرا سی ناراضگی ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی پر معافی صاحب مانگ رہے ہیں اور سناٹا ہو جاتا تھا جب سرکار غصے ہوتے تھے تو پوری مجلس میں سناٹا چھا جاتا تھا اور جب خوش ہوتے تھے سرکار تو انبساط کی لہر مجلس میں دوڑتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غار سور میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کیا ہجرت کے لیے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں اور گھر گئے تھے دن دہاڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہوگی اور چل کر فرمایا کہ ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آگے ہے اور میں ہجرت کر رہا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ میری رفاقت بھی رہے گی مجھے ساتھ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت مل گئی ہے اور تم میرے رفیع کے سفر رہو گے انتظام کیا جا رہا ہے گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے اس بنا پر کے آقا کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہجرت میں ساتھ جانے والے ہیں حالانکہ یہ دکھ کا موقع ہے اس بنا پر کے گھر کا چھوڑنا وطن کا چھوڑنا بچوں کا چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اس بنا پر کہ آقا نے سرکار کی رفاقت کو منظور کیا ہے اس بنا پر گھر میں توشا تیار کیا جا رہا ہے اور بیٹی ہیں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے توشا تیار کیا سفر کا لیکن توشا باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے سوچو آج ہم لوگ دکانوں پر جاتے ہیں تو شاندار ٹفن کے اندر توشا لے کے جاتے ہیں ہمارا توشا ہاٹ ہاٹ میں ہوتا ہے جس کو سردی نہیں لگتی اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے جس کو گرمی نہیں لگتی ایسے شاندار صرف راندے سے سورج کا کوشا اتنا خطرناک اور اتنا زبردست تیار کیا جاتا ہے میرے آقا کا کوشا تیار ہوا تو رومال کا اور کپڑے کا بھی ٹھکانا نہیں تھا جائے کہ کوئی ہاٹ پاٹ مل جائے کوئی ٹفن شاندار مل جائے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوپٹہ اتار دیا دوپٹے میں دو ٹکڑے کر دیے ایک ٹکڑا اپنی حیا کے جادے کے طور پر سر کے اوپر رکھا اور دوسرے ٹکڑے میں توشہ آقا کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قدر دیا اس کو پیک کر دیا بند کر دیا اور سفر شروع ہوا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ غار سور کے کنارے پر پہنچے ہیں کتابوں میں پہلی آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی مکے سے چلے گا ایک غار کے اندر آرام کرے گا پھر کھجوروں والے علاقے میں وہ ہجرت کرے گا سرکار اسی کی طرف جا رہے ہیں اس بنا پر اب جو ہے غار تو کوئی ظاہری بات ہے کہ ہوٹل کا بیڈ روم تو ہے نہیں جب ہم نے چابی لے لی اور کھول دیا اور جا کر پیر لمبے کر کے لیٹ گئے آج تو جو لوگ ہوٹلوں کے سفر کرتے ہیں ہم وہ ہر چیز دیکھتے ہیں کہ کیا کمی اس کے اندر رہ گئی ہے ہمارے آرام میں کیا نقصان رہ گیا ہے اور آقا نے اتنا لمبا سفر امت کے لیے کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہے اپنے وطن عزیز کو اور وطن عزیز بھی ایسا معمولی نہیں تھا بلکہ وطن کا عالم یہ تھا کہ ادھر آپ کی ولادت کی جگہ ہے ادھر قرآن کریم اترنے کا پہلا مقام ہے ادھر بیت اللہ ہے جہاں انبیاء کرام کے قدم آئے ہیں اس کا اطراف ہے جہاں انبیاء کرام کے قدم آئے مبارک آئے ہیں جہاں اولیاء کرام آئے ہیں جہاں اشتیا آئے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنے والا ہے ایسے پیارے علاقے کو چھوڑنا ظاہری بات ہے کہ کتنا دشوار ہے لیکن رائے سور میں صفائی کی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کے لیے جتنا ممکن ہو سکے آرام پہنچانے کی کوشش سہدے کرام کی رہتی تھی کہ ہمارا آرام قربان ہو اور سرکار کو آرام ملے جب تمام صفائی ہو گئی ہلکا سا ایک بستر لگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آرام کرا دیا اس کے بعد باہر چرواہے سے دودھ لیا اور دودھ پیالے میں نکالنے کے بعد اس میں پانی ملایا کیونکہ تھنوں سے آنے والے دودھ میں گرمی ہوتی ہے جو پیٹ میں سیدھا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں ٹھنڈا پانی ملایا اور پانی ملانے کے بعد پھر آقا کی خدمت میں پیش کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حال کو نقل کیا اور فرمایا شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا دودھ پیا حتہ رضی تو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہ کر دیکھ رہے ہیں دو ہاتھ باندھ کر کہ سرکار پیاسے بھی ہیں اور سرکار بھوکے بھی ہیں تو اب دیکھیں کہ آپ کتنا پیتے ہیں جب پیتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا آج ہم کو شادیوں کی دعوت ملتی ہے کھاتے ہیں لیکن ہم لوگ راضی نہیں ہوتے کہیں کھانے میں مل میل نکالتے ہیں نمک زیادہ تھا شوگر کم تھا میٹھا کم تھا کھارا زیادہ تھا بنان پرابلم تھا آؤ مگر کرنے والا کوئی نہیں تھا استقبال کوئی نہیں کر رہا تھا جاؤ جاؤ کہنے والا کوئی نہیں تھا آؤ آؤ کہنے والا کوئی نہیں تھا اتنے اعتراضات کے بیچ میں ہم دعوت کھاتے ہیں اور یہاں عالم یہ ہے کہ لے دے کر ایک دودھ کا پیالہ ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ اتنے ہی پیاسے بھوکے ہیں لیکن خوشی جو ہو رہی ہے وہ سرکار کے پینے پر ہو رہی ہے کہ میرے آقا نے پی لیا تو میں راضی ہو گیا اب بیٹھ گئے غار میں اور غار میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ کا سر مبارک جو ہے وہ گود میں اپنی رکھا بزرگ کو آرام ملے سامنے ایک سوراخ نظر آ رہا تھا تو خطرہ اور خلجان لگ رہا تھا کہ یہ سوراخ سے کوئی جانور نکل کر سرکار کو ایزا نہ دے دے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا انگوٹھا وہاں رکھیں گے تو سب سے پہلے ایزا اور تکلیف دے گا جانور تو حضرت ابو بکر کو ہوگی فرمانے منظور ہے مجھے یہ ایزا اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جب آپ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انگوٹھا رکھا تو اندر ایک مورلی جانور برسوں سے حضور کی زیارت کا منتظر تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا گرنار اس شکل میں یہاں غار کے اندر رہ رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پتا چلا تھا ایک کتاب میں لکھا تھا کہ وہ فلان گار کے اندر آرام کریں گے تین دن رات کے لیے تب تیری ملاقات بھی ہو جائے گی اور زیارت بھی نصیب ہو جائے گی نبی آخر الزمان کی اب یہاں عالم یہ ہے کہ زیارت کا جب موقع آیا تو کھڑکی بند کر کے رکھی ہے اور ویزن بالکل بند کر کے رکھا ہے اس بنا پر وہ اندر سے ڈمپ لگا رہا تھا کہ آپ اپنا گوٹا ہٹا دیجئے مجھے ایک لمحے کے لیے دیدار رسول کر لینے دیجئے لیکن یہاں بھی محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آقا کو تکلیف نہیں پہنچ جائے اس بنا پر اس کا راستہ بند کر کے رکھا ہے برداشت کرتے کرتے آفا سے آنسو نکلے اور ایک آنسو کا قطرہ سرکار کے رخ انور پر گیا جس کے نتیجے میں آپ کی آنکھ کھل گئی پوچھا کہ رو رہے ہوں جی ہاں رو نہیں رہا ہوں بلکہ دکھ برداشت کر رہا ہوں ایک تکلیف جو لگاتار جھیل رہا ہوں اس کی وجہ سے یہ آنسو آ گئے ہیں آنکھوں میں کیا ہو رہا ہے تو جواب دیا کہ ایک موزی جانور لگاتار ڈنک لگا رہا ہے اس بل سے جہاں میں نے اپنا انگوٹھا لگا رکھا ہے اس بنا پر اتنا زہر سرایت کر گیا ہے کہ اب میرے جسم میں پڑن اور درد پیدا ہو گیا ہے اور وہ کرب کی تکلیف اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جو ہے برداشت کرتے کرتے وہ ہم آنسوؤں میں وہ درد ڈھلک گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے پہلے جگہ دے دے یہ جملہ سنیے جو آج کی تقریر کا خلاصہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے اس بنا پر املا نہیں ہٹایا انگوٹھا نہیں ہٹایا کہ میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے میں نے آپ کو اس لیے نہیں جگایا کہ آپ کی نیند میری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس بنا پر قربانی دیتے ہوئے برداشت کرنا ممکن مجھے منظور رہا لیکن آپ کی نیند میں خلل آئے مجھے منظور نہیں رہا شاید کہتا ہے تیری ہر بات کبار آگے مگر شیو دیں میں تو نیند بپا ہو مجھے منظور نہیں یعنی مجھے جتنی بھی تکلیف پہنچ جائے غم پہنچ جائے کوئی بات نہیں اور کسی لکھنے والے نے بہت اچھی بات یہ کی کہ مرحوم اقبال کی مغفرت کے لیے یہ شعر کافی ہے ہم لوگ اپنی ذاتوں سے اپنی باتوں سے آقا کو کتنا دکھ پہنچاتے ہیں ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہماری اس بات سے کتنی آقا کو تکلیف ہو رہی ہے دکھ کتنا ہو رہا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا احساس نہیں ہوتا اور یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ آدمی کو احساس نہ ہو ورنہ شاعر کہتا ہے بائ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس کارواں لٹ جائے چلو وہ تو کوئی بات نہیں لیکن قافلے کو اپنے لٹ جانے کا احساس ختم ہو جائے یہ بڑا خطرناک مضمون ہے اس بنا پر آج امت کو کم سے کم یہ احساس تو ہو کہ ہم سنتیں چھوڑ رہے ہیں ہم سرکار کے طریقے سے بہت دور زندگی گزار رہے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا تھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں نکلو نکلو بڑے نکلیں چھوٹے نکلیں علماء نکلیں عوام نکلیں مذکورات نکلیں سب کو نکال کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا مقصد ہے آپ کا ان تمام کو نکالنے سے جواب دیا کہ میں یہ تمام کو اس لیے نکال رہا ہوں کہ محنت کے ذریعے کم سے کم تین سو تیرہ صحابہ کرام جو تیار ہوئے تھے وہ بدر کے اندر جمع ہوئے تھے اور لائے گئے تھے جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر دین کے لیے قربانی دی تھی ایسا ایک آدمی پیدا ہو جائے یہ جو نکال رہا ہوں سب کو نکالنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایک نفس قدسی ایسا پیدا ہو جائے جو یہ تین سو تیرہ کی طرح ہو کتنے سالوں سے محنت کرتا ہوں لیکن ایسا ابھی تک ایک بھی فرد تیار نہیں ہوا اور یوں فرمایا کہ میں بھی اس راستے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اندازہ لگائیے کہ دعوت کے اصل مشن کا مقصد کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے اقبال کہتے ہیں اے عالم من روز عذر آئے من یہ فارسی ہے فارسی مرحوم ہو گئی اردو کو آپ لوگ اپنانے کی محنت میں لگے بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اے دونوں عالم کی عبادتیں کرنے والوں سے بے نیاز مولا تو غنی ہے یقیناً اللہ کی ذات غنی ہے اور بندے جتنے بھی ہیں سب محتاج ہیں کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ اللہ کے دروازے کا بھکاری ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا اے لوگوں تم اللہ کے دروازے کے بھکاری ہو تم اپنے آپ میں کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ لیکن تمہیں کھسٹ کر اور لپٹ کر اگر آنا ہے تو میرے دروازے پر آنا ہے جیسے انسان کتنا بھی بھاگ رہا ہو دوڑ رہا ہو لیکن ملک الموت کہتا ہے کہ آنا تجھے میرے ہی طرف ہے تیری تمام تر دوڑ بھاگ کا خلاصہ یہ ہے کہ تم موت کی طرف دوڑ رہا ہے یہ بات الگ ہے کہ تیرے سامنے ایک مشن ہے میں فلان جگہ جا رہا ہوں میں فلان جگہ جا رہا ہوں حقیقت میں تیرا ہر قدم تجھے عدم میں لے جا رہا ہے تجھے موت کی طرف آگے بڑھا رہا ہے انسان انسان کی حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیں انسان کا کا تو اقبال کہتے ہیں قیامت کے دن میری معافی تلاقی کی شکل پیدا ہو جائے میرے تمام عذر اور آزار جو ہیں وہ پذیرائی قبول کر لیں پذیرائی حاصل کریں تیرے دربار میں اربنی دو عالم من فقیر روز محشر من پذیر اب آگے بڑا ڈرا دینے والا شہر کا ہے یا دینی حسابم ناگزری نگا مصطفیٰ بن حاضری فرماتے ہیں اے الہ العالمین تو معاف کر دے تو تیری شان بہت بڑی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اعمال کے نام پر میں صفر ہوں اور اگر میرے اعمال ہیں بھی تو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے میں ایسا خالی خولی انسان ہوں تو اگر تم مجھے معاف کر دے میرا حساب نہ لے اور بے حساب مجھے جنت میں داخلہ دے دے اس لائق تو میں نہیں ہوں لیکن تیری کرم فرمائی اگر ہو جائے اور تیرا آپ کو درگزر ہو جائے اور تیری مہربانیاں ہو جائے اور تیری بخشش ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اے الہ العالمین تو میرا حساب لینا طے ہی کر دے کل قیامت کے دن اور روز مقصد میرا حساب لینا تیرے نزدیک ناگزیر کرا پائے کہ نہیں میں حساب لے کر رہوں گا تیرا تو فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور حساب لینا سامنے حساب مت لینا اس لیے کہ میرے آقا دیکھ رہے ہوں گے اور میرے امال کا جائزہ لیا جا رہا ہوگا اور سرکار دیکھ دیکھ کر غمگین ہو رہے ہوں گے کہ ہائے امت کو کیا دے کے آیا تھا امتیوں کو کیا نعمت دی تھی کیا زندگیاں دی تھی چاندار اور تابناک آفتاب کی طرح زندگی اور کیا چاند کی طرح مہکتی چمکتی دمکتی زندگی بھی تھی کیا لے کے آیا ہے اور ہر عمل پر شرمندہ ہو رہے ہوں گے اور فرشتے دیکھ رہے ہوں گے سرکار آپ کے امتی کا عالم دیکھیے آپ کے امتی کا حال دیکھیے کیا ہو رہا ہوگا سرکار کس قدر غمگین ہوں گے زندگی میں تو آرام پہنچایا نہیں آقا کو اور جب حساب لیا جانے کا موقع ہے تو آقا اس قدر ناراض ہو جائیں غمگین ہو جائے میں نہیں چاہتا اب میری پکڑ منظور ہے تو اللہ پکڑ کر لیجیے لیکن اتنا کر دیجیے کہ نگاہ مصطفیٰ نہ پڑ جائے اور نگاہ مستعفی سے دور میرا حساب لیا جائے کہ کم سے کم ایسے وقت میں میرے اعمال کو سن کر میرا نبی دکھی نہ ہو جائے قرآن کریم کی آیت کریمہ کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے اے ایمان والو تمہاری ذات سے تمہاری بات سے کہیں تمہارے نبی کو ایسی تکلیف نہ پہنچ جائے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تکلیف پہنچائی تھی سیرت کا یہ بڑا جلی عنوان ہے میں کہا کرتا ہوں سرکار کی زندگی انفرادی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی زندگی کو آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں بیان کرنے والا کر سکتا ہے زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن میرے سرکار کی سیرت ختم نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسام ختم نہیں ہوں گے جتنا جس کے بس میں ہے اور جتنا جس کی حد میں ہے آپ جی زندگی کو اپنے سامنے رکھے نمونہ بنا کے رکھے ہائے قدم کو اپنے سامنے رکھے اور یہ شہر بھی اپنے سامنے رکھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اور اللہ سے ملاتے ہیں جنت کے راستے وہاں سے اللہ